محمد بن اسحاق نے نافع اور عبید اللہ بن عبداللہ سے خبر دی انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا پانچ موزی جانور ہیں ان میں سے جو بھی حرم میں قتل کر دیا جائے اس کے قتل پر کوئی گناہ نہیں پھر مذکورہ بالا حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو پچہتر